بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون کیا تو غور نہیں کرتا کہ بے شک آسمان و زمین کی ہر چیز اور آسمان و زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور دنیا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں سے بھی بخوبی واقف ہے اور ان کو جانتا ہے صدق اللہ العظیم اللہ کے دین پر ایمان رکھنے کے بعد اور وہ سارے ایمان کے اجزاء جن کی لمبی تفصیلات ہیں اس مرکب پر ایمان رکھنے کے بعد جو سب سے پہلا عملی تقاضا انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں پر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے اور اس حوالے سے اور اسی تناظر میں نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا کہ لفظ سلاد اس کے اگر لغت کے اندر معنی دیکھے جائیں تو اس کا ایک معنی آگ تپانا بھی ہے آگ جلانا بھی ہے اور آگ کے اوپر کسی چیز کو اگر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے گوشت کو آگ پہ رکھا جاتا ہے اور گوشت کو اگر آگ کے اوپر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی ساری رتوبتیں آلائشیں اس میں سے خارج ہو جاتی ہیں اور خالص گوشت باقی بچ جاتا ہے جو کھانے کے قابل ہوتا ہے سونا اگر آگ پر رکھ دیں تو سونے کے اندر جتنی ملاوٹیں اور آلائشیں ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں اور خالص سونا باقی بچتا ہے اور جب تک اس کو آگ پر دہکایا نہ جائے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے اور کتنا اس کے اندر خالص سونا ہے اللہ حاضل قیاس اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے اور میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ بانس کو یا کسی بھی طرح کی لکڑی کو اور خاص طور پر بانس کی لکڑی کو اگر آپ نے اپنی کارگر اور کار آمد صورت میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے بھی آگ تپانے کی ضرورت ہے آگ پر سینکنے کی ضرورت ہے اور یہ جو بانس سیدھے کرنے کے لیے آپ نے شکنجا دیکھا ہے اور اس شکنجے کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور اس کو اس پورے عمل کو لغت کے اعتبار سے اہل عرب سلاد کہتے ہیں اور ابن منظور نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس لیے اس لکڑی کو یا آسا کو یا بانس کو اس لیے آگ کے اوپر سیکا جاتا ہے اور اس کے نیچے اس لیے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ اس کو حسب ضرورت سیدھا کر لیا جائے یا پھر اس کو حسب ضرورت موڑ لیا جائے وئی نہا ضرورت پڑے تو اس کو بالکل سیدھا اگر آسا رکھنا ہے سوٹی بنانی ہے ڈنڈا بنانا ہے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے آسا رکھنا ہے تو وہ سیدھا ہونا چاہیے اس کے اندر ٹیڑھ ختم کرنی اور اگر اس کے لیے اس سے بانس کی چھڑی سے کرسی بنانی ہے تو ظاہر ہے اس کو مولڈ کرنا پڑے گا تو حسب ضرورت اس کی ٹیڑھ ختم کرنے کے لیے اور اس کو حسب ضرورت مولڈ کرنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لغت کے اعتبار سے سلاد کہتے ہیں اور اللہ کریم نے اس عمل کا نام جو عمل سب سے پہلا اسلام کا عملی تقاضا ہے اس کا نام بھی سلاد رکھا ہے گویا پانچ وقت کا یہ نظام یہ سسٹم یہ انسان کو ویسا بنانے کے لیے ہے جیسا انسان اللہ کو چاہیے جیسا عبد اللہ کو چاہیے جیسا عبد اللہ کو پسند ہے جیسا عبد اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بندے ہوں اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ بندے تقوی والے ہوں ایک بھی بندہ تقوی والا نہ ہو تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بارہ رکھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تقوی والی بن جائے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب مان جائے ہر حکم اللہ کا مانے دل بھی صاف ہو جائے متقی پرہیزگار بن جائے اور ویسے پرہیزگار بنے جیسا دنیا میں کبھی کوئی ٹاپ موسٹ بہترین تقوی والا اگر کوئی ہے ویسا بن جائے اللہ اکبر ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم ساری دنیا انسان جن سب کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم بہترین متقی بن جائیں تقوی والے بن جائیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اس اللہ اکبر فرمایا ما زاد فی ملکی شیئن میرے خزانوں میں میری بادشاہت میں رتی بھر اضافہ نہیں ہو سکتا کک فرق نہیں پڑتا اور اگر سارے ہی بد کردار بن جائیں سارے ہی فاسق و فاجر بن جائیں سارے ہی آلائشوں والا دل کفر اور نفاق لے کے اللہ کے منکر ہو جائے تو پھر نقصان ہوگا اللہ کا اللہ اکبر وضاحت فرمائی فرمایا اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اول جن سے لے کر آخر جن تک اگر یہ سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم بدترین بھی بن جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو ما نقص ذالک من ملکی شیعہ میری مملکت کے اندر میری بادشاہت کے اندر میرے خزانوں کے اندر رتی بھر کمی نہیں ہوتی اگر سارے لوگ بھی کفر والے بن جائیں تو اللہ کو تو ضرورت نہیں انسان خود اللہ سے جو تعلق قائم کرتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے ویسا بننا جیسا اللہ کو پسند ہے یہ انسان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ نماز پڑھو کیا ہوگا نماز پڑھنے سے تو میں نے ارض کیا تھا کہ سب سے پہلی اور آخری سٹیج یہی ہے کہ انسان عالم کفر سے عالم ابدیت میں آ جاتا ہے پہلے وہ عالم کفر میں ہوتا ہے اب عالم ابدیت میں آ جاتا ہے اب اللہ کے غلاموں کا جو رجسٹر حاضری ہے اس میں نام درج ہو جاتا حاضری لگنی شروع ہو جاتی ہے سب کو پتا چل جاتا ہے فرشتے بھی جان جاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کے غلاموں کی فہرست گویا ابتدا یہ ہے اللہ اکبر لہذا ابھی تو میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں انتہا کی بات بھی یہی ہے وہ بھی کوئی الگ بات نہیں ابتدا بھی یہی ہے انتہا بھی یہی ہے مجاہدہ و ریاضت عبادت و ابدیت اس کی ابتدا بھی نماز ہے اور اس کی انتہا بھی سلوک کی منزلیں ہوں یا پھر علم و عرفان کا عروج ہو یا پھر انسان کے اپنے مقام کے اعتبار سے بلندی ہو تو وہ بھی نماز ہے اس کے بارے میں میں بعد میں عرض کروں گا فی الحال بات ہو رہی ہے ابتدا کی کہ ابتدا نماز شروع کی اسلام نافذ ہو گیا اور اکبر اسلام آ گیا کفر خط انسان اللہ کے بندوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا نمازیں پڑھتا ہے اللہ اکبر یہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر آ گیا اسی لیے سارے فرائض الگ نوعیت کے ہیں یہ فرض الگ نوعیت کا ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نماز باقی سارے فرائض انسان پر فرض ہوتے ہیں بلوغت کی شرط کے ساتھ نماز ساتویں سال میں فرمایا ان کو کہہ دو نماز پڑھا کریں جب سات سال کا بچہ ہوتا ہے تو ان کو نماز کے لیے کہا کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی ابتدا بھی یہی ہے انتہا بھی یہی ہے اور دس سال کا ہو کے بچہ نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا فضر علیہ اس پر اس کو مارو اس لیے کہ وہ سسٹم سے دور چلا جائے گا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اکبر اور فرضیت کے بارے میں میں نے ارض کیا زکوٰۃ بھی یہاں آ گئی روزہ بھی یہاں آ گیا حج بھی یہاں آ گئی ہر چیز زمین پہ ملی نماز ملی تو اس وقت ملی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تھے جس مقام کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں وہاں ملی کوئی کہتا ہے سدرت المنتہا بھی ختم اللہ اکبر کوئی کہتا ہے جبریل رک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے کہاں تک گئے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی کو معلوم اس مقام پہ جا کے محب اور محبوب کا جب تحائف کا تبادلہ ہوا ہے اللہ اکبر باتیں ہوئی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمایا تھا کہ اللہ زبانی بدنی کسی بھی کس مالی جو بھی عبادتیں ہو سکتی اللہ وہ صرف تیرے لیے ہے اپنی بندگی کا اظہار ہی کیا تھا نا تو یہ بات اللہ سب تیرے لیے باتیں ہو گئیں جو محب اور محبوب کی گفتگو ہونی تھی ہو گئی یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ ہیں حدیث کے بخاری مسلم کی حدیث فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا جتنی باتیں ہونی تھی ہم نے کر لی کون کون سی کی کتنے پیار محبت کی باتیں ہوئیں یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے نتیجہ کیا نکلا رزلٹ کیا ہے کائنات انسانی کا اور تاریخ انسانی کا انوکھا واقعہ ہوا تھا نا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله یعنی ایسا تو تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ عشاء کے بعد بھی یہی تھا فجر سے پہلے بھی یہی تھا درمیان میں اتنا کچھ ہو گیا زمان و مکان کے پیمانے سمجھ میں نہیں آتے ہیں اتنے فاصلے کیسے سمٹے تھوڑا سا وقت کیسے لمبا ہوا ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آیا واقع تن کائنات انسانی کی تاریخ کا انوکھا واقعہ نیٹ رزلٹ کیا ہے باتیں بھی ہو گئی سیر ہو گیا اقسا میں امامت ہو گئی پہلا آسمان دوسرا آسمان آگے نکل گئے نیٹ رزلٹ کیا ہے فرماتے ہیں فاوح اللہ تعالی الیہ ما اوحا باتیں جتنی ہونی تھی ہو گئیں کیا ہوا ریزلٹ یہ نکلا ففرد علی خمسین صلاتا فی کل یوم و لیلہ ریزلٹ یہ نکلا کہ میرے اوپر یعنی میری امت کے اوپر اللہ نے دن رات میں پچاس نمازیں فرض کر دی نماز پڑھا کر اگر جذبہ یہ ہے کہ میری زبانی جسمانی مالی ساری عبادت اللہ کے لیے میرا تن من دھن کہ جد الانبیاء نے کہا تھا ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ میرا جینا مرنا ہر کچھ نماز قربانی سب اللہ کے لیے جب ہے تو کیا کرو فرض علیہ خمسین سلاد پچاس نمازیں اللہ نے فرض کر دی کہ جاؤ یہ پچاس نمازیں پڑھا کرو فی کل یوم و رات دن میں پچاس نماز فرمایا فنزل تو الا موسا میں موسا علیہ السلام کی طرف نیچے اترا موسا سے ملاقات ہوئی موسا پوچھتے ہیں کہ یہ انوکھا واقعہ ہوا ہے اللہ اکبر یہ بٹوین دا لائن ہے ساری باتیں بٹوین دا لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں الفاظ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے تجھے زمین سے اٹھایا مکہ مکرمہ سے لیا اقسا پہنچایا بیت المقدس میں امامت کروائی وہاں سے اٹھایا پہلا دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پھر ساتواں سدرت المنتہا پہ جبریل رک گیا تجھے اس سے بھی آگے لے گیا معاملہ تو کوئی خاص ہے نا اب نبی کی بات نبی جانتا ہے نبی سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا فرماتے ہیں ما فردا ربو کا علا نبی جانتا ہے کہ اللہ نے جو وہاں بلایا ہے تو عبدیت کی انتہا سکھانے کے لیے بلایا ہے کیوں کہ وہ ذکر کیا تھا نا قرآن میں کہ واقعہ واقعہ تن انوکھا واقعہ ہے تو کیا کہا سبحان الذي اسرا بعبده ہی اللہ لے گیا تھا اپنے بندے کو عبد کو محبوب نہیں کہا مجتبہ نہیں کہا مصطفیٰ نہیں کہا اپنے عبد کو لے گیا تو جو عبد کو لے گیا تھا تو عبدیت ہی سکھانی تھی نا عبد کو لے گیا تھا تو عبدیت کا تقاضا بتانا تھا عبد کو جو لے گیا اللہ اکبر ما فرض ربک علی امتک نبی جانتا ہے کہ اللہ لے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی عبدیت کا تقاضا اللہ اکبر تقاضا نسبت وہی سکھایا تو کیا فرض کیا تیرے رب نے تیری امت پر کیا فرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا پچاس نمازیں بتائی ہیں اور اندازہ تو فرمائیے پچاس نمازیں دن رات میں ہم تو پانچ پڑھتے ہیں نا اللہ نے پچاس فرض کی کس کس وقت میں پڑھنی تھی ہمارے تو پانچ نمازوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ول بندے دا کام میں سنا ہے نا مذاق اڑاتے دین کے بارے میں تمسخر اڑاتے ہیں ویلے بندے دا کام مولویوں نے عادت پی ہوتی اللہ نے پانچ نہیں فرض کی پچاس فرض کی کہا علیہ السلام نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے رجع واپس چلا جا الى ربک فص التخفیف واپس چلے جاؤ اپنے رب سے تھوڑی کروا لو کیوں ان لا ذالک تیری امت میں پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی وہ نہیں پڑھ سکیں گے پچاس نمازیں تھوڑی کروا لو علیہ السلام کو کیسے پتا تھا کہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے اللہ اکبر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہو سکتی تھی نا کہ نبی غیب جانتا ہے نبی غیب جانتا ہے غلط فہمی تو اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے فرمایا وجہ بتائی انی قد بلوت بنی اسرائیل خبر تو ہم میں بھگت چکا ہوں بنی اسرائیل کو اس سے پہلے اس لیے مجھے پتا ہے تیری امت تیرے ساتھ کیا کرے گی انی قد بلوت بنی اسرائیل میں نے ان کا ان کو آزما لیا ہوا ہے ان کو آزمایا تھا جو کچھ بھی کہا انہوں نے نافرمانی کی وہ خبر تو ہم ان کا امتحان بھی لے چکا ہوں چونکہ میں ان کو بھگت چکا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ تیری امت یہ نہیں کرے گی کم کروا لو اب موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چلا گیا واپس میں نے جا کے اللہ کریم سے کہہ دیا کہ میری امت سے کچھ کمی کر دیجئے گا خفف علی امتی میری امت سے کچھ تخفیف کرے کچھ آسانی کرے فرمایا اللہ کریم نے پانچ نمازیں کم کر دی عنی خمسن پانچ نمازیں اللہ کریم نے مائنس کر دی جا باقی پینتالیس پڑھ لیا کر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے لاج رکھی اللہ نے پانچ نمازیں واپس کم کر دی پھر آئے کہتے ہیں موسا علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ واپس چلا جا جا کے اور کم کروا لو تیری امت نے پینتالیس بھی نہیں پڑھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہانی مختصر کر کے جوامع الکلم تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول الفاظ نہیں بولتے تھے مختصر کہانی فرمایا سنیے فلم ازل ارجع الى ربی بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرا یہ آنا جانا لگا ہی رہا پھر ادھر سے جا کے رب کے پاس جاتا تھا ادھر موسیٰ کی بات سنتا تھا پھر واپس چلا جاتا تھا یہ اس وقت تک میں جاتا آتا رہا حتی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرا یہ آنا جانا اس وقت تک لگا رہا جب تک میرے رب نے مجھے یہ نہیں فرما دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو کہ جاؤ میں نے تیری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں انہن خمس صلوات بس پانچ نمازیں فی کل یوم و لیلہ مجھے جب تک اللہ کریم نے یہ نہیں نہ کہہ دیا پچاس سے شروع ہوا پانچ پانچ کم ہوتی ہیں اور پانچ پہ آ گئی بات جب پانچ پہ آئی تو اللہ نے فرمایا گویا اس کے بعد گنجائش ختم ہو گئی فرمایا پانچ نمازیں ہیں دن رات میں لیکن ساتھ اپنی رحمت نازل فرما دی فرمایا کل عشر میں ہر نماز کو دس گن لیا کروں گا اور پھر کتنی ہو گئی پچاس پوری ہو گئی فرمایا یہ پچاس ہی ہیں پانچ نہیں ہوئی پڑھنی پانچ ہے سواب پچاس کا ہے یہ محب اور محبوب کا تبادلہ ہوا خیالات کا تحائف کا محبوب نے تحفہ دیا تحیات اللہ ہی والصلوات والطیبات تو محب نے پھرتا آگے سے توفہ دیا کہ جاؤ نماز پڑھا کرو تو بھی پڑھ اور اپنی امت کو بھی سکھا کے نمازیں پڑھا کرے اللہ اکبر سسٹم دے دیا کوئی اور فرض نہیں کوئی اور فرض لاگو نہیں کیا پورا نظام اسلام نہیں بتایا اسلام کے نفاذ کی بات کی تو کیا کی کہ جس کا جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بن جاؤں اللہ میرا بن جائے وہ نماز قائم کرے بس یہ ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن نے کہا ان تنہا سلافاش نماز برائیوں اور بے حیاں سے روکتی ہے تو لوگ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں بے حیاں بھی کرتے ہیں نماز کیسے روکتی ہے ہم نے تو نہیں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رک جاتے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بے حیاں بھی کرتے نمازیں ہیں تو نماز کیسے روکتی ہے تو مختلف جواب لوگوں نے اس کے کے بنائے ہوئے اپنی اپنی سمجھ مطابق ہر عالم اپنی سمجھ موج کے مطابق اس کا کوئی منطقی جواب دیتا ہے اور کم و بیش سارے صحیح ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تو اس نے روکا ہوا ہے نا ایک آدمی بے حیائی کے ماحول میں ہو سب سے بڑا بے حیا تو وہی ہوگا نا جو ہر وقت رہتا ہی بے حیائی کے ماحول میں ہو وہ بھی اگر نماز پڑھے گا تو دس منٹ کے لیے تو بچ گیا نا دس منٹ نماز پہ لگائے گا تو اس وقت تو بچ گیا نا تو چاہے وہ رہے ہی اس میں پانچ نمازیں دس دس منٹ لگائے گا تو پچاس منٹ کے لیے تو بے حیائی سے روکتی ہے نماز نے تو کیسے نہیں روکتی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا ہم اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے اللہ کے رسول سسٹم دیا ہے نظام سلاد ایک دفعہ بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو سلو کا حکم کہیں نہیں ہے عقیمو کا حکم ہے عقیم و نماز قائم کرو سسٹم میں آؤ نظام سلاد قائم کرو یہ انفرادی عبادت نہیں ہے صرف یہ پوری کائنات کے ذوق عبادت کا اظہار ہے میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا جمادات نباتات حیوانات پوری کائنات کے ذوق اطاعت کا اظہار جو انسان کا خاصہ ہو سکتا ہے اللہ نے سب کا ملخص یہ عبادت اس کو بتائی اللہ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تم نماز کے بارے میں پوچھتے ہو کہ نماز بچاتی ہے کہ نہیں بچاتی گناہوں سے فرمایا تم تو سراپا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو اللہ اکبر حدیث کے الفاظ ہیں و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جل رہے ہو گناہوں میں تم تو جل رہے ہو ہر وقت ہی تو گناہ ہو رہے ہیں کوئی وقت ہے جب انسان نافرمانی نہیں کر رہا اللہ اکبر کبھی زبان سے کبھی آنکھ سے کبھی کان سے کبھی سوچ سے کبھی ہاتھ سے کبھی پاؤں سے ہر وقت نہ فرمانیا تہ تر خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زائد لفظ نہیں بولا کرتے تھے اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا تھا کلام کی جامعیت عطا فرمائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جامع کلام والی شخصیت وہ فرماتی ہے تحت تحت رقوم جل رہے ہو تم جل رہے ہو تم اللہ اکبر یعنی ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہ چوبیس گھنٹے جو ہیں فی کل یوم ولیلہ کا ذکر بار بار آپ نے سنا یہ چوبیس گھنٹے کا ہی تو پورا چکر ہے اس چکر میں پانچ نمازیں اس پر آ جاتی ہیں ہر وقت گناہ کا امکان ہے ہر وقت نافرمانی کا امکان ہے باقی کوئی کرے نہ کرے یہ زبان تو کبھی کنٹرول میں ہی نہیں رہتی ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا انسان جب صبح آنکھ کھولتا ہے سوتے میں تو امکان کم ہوتا ہے نا گناہ کا تو جب آنکھ اس کی کھلتی ہے تو سارے اعضا مل کے زبان کی منتیں کرتے ہیں ان الاعضاء تکفر اللسان سارے ہاتھ جوڑتے ہیں منتیں کرتے ہیں زبان کی اللہ اکبر کیا منتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا زبان سے آزا کہتے ہیں کہ تو ڈرتی رہنا اللہ سے ہمارے بارے میں کیوں اس لیے کہ تیرا کیا سب کو بھگتنا پڑتا ہے استقمنا تو اگر سیدھی رہی تو سمجھ لو سارا جسم سیدھا رہا استقمتے تو سیدھی رہی استقم نہ ہم سارے ہی سیدھے رہیں گے ہمارا سارا سسٹم ٹھیک رہے گا وہ تو ہی ٹیڑھی ہو گئی اللہ اکبر اے وججنا نہ ہم سارے ہی ٹیڑھے ہو جائیں گے تیری وجہ سے تیرا کیا سارے جسم کو بھگتنا پڑے گا تو کب کب گناہ کا امکان نہیں ہے آپ سو کر اٹھتے ہیں کبھی حساب رکھا کتنے منٹ کے اندر کتنی دفعہ زبان ہلی ایک منٹ کے اندر زبان نے کتنی دفعہ حرکت کی آنکھ کتنی دفعہ ہلی آنکھ نے کیا کیا دیکھا کان نے کیا کیا سنا ہاتھ کہاں کہاں لگا قدم کہاں کہاں اٹھا دماغ نے کیا کچھ سوچا کبھی ایک منٹ کی کہانی لکھ کے دکھا دو اگر ساری باتیں تمہیں یاد ہو جائے اس سسٹم میں تم سمجھتے ہو اور تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ نماز کیسے روکتی ہے فرمایا تحت تارے تحت تہ تمہارا تو یہ مشینری ایسی ہے کہ ہر وقت تم گناہ کی بھٹی میں جل رہے ہو فصل لئی تم اس اللہ اکبر فرمایا ہو تو تم یہ کہ گناہ کی بھٹی میں جل رہے ہو ادا صلی تم اس جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو غسالتہ یہ نماز اس بھٹی کو بجھا دیتی ہے اذا صلی تم نے نماز پڑھی فجر کی غسالتہ وہ سارے گناہ دھو ڈالتی ہے سبحان اللہ و رحمد لیکن اس کے بعد فرمایا تحسم تحترقون تحترقون کوئی سسٹم رک تھوڑی گیا پھر وہی آنکھ وہی کان وہی زبان وہی آزا پھر وہی نظام وہی دنیا وہی کشش وہی خوبصورتی وہی آزمائش وہی امتحان فرمایا ثم تحترقون فرمایا پھر تم اسی طرح جلتے رہتے ہو دہکتے رہتے ہو گناہوں کی آگ میں لیکن پھر نماز آ جاتی ہے سبحان اللہ فیدا صلی تم ظہر فرمایا گناہوں کی بھٹی میں جلتا رہا جلتے رہے تم تحتار کون تحتار کون فیدا صلی تم ظہر جب تم نے ظہر کی نماز پڑھی غسلت ہا اس نے اس بھٹی کو پھر بجھا دیا سم تحتار کون تحتار کون پوری کہانی سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم تحتار تحترقون پھر وہی معاملہ وہی سارے دنیا کے جھنبیلے جھنجٹ خرابی معاملات کی تحت رقون تحت رقون فائدہ صلی تم السر فرمایا عصر کی نماز پڑھتے ہو غسلت یہ پھر تمہارے گناہ دھو ڈالتی ہے پھر سم تحت رقون تحت رقون پھر اثر سے لے کر مغرب تک پھر وہی حال سما صلی تم المغرب یہ تبرانی کی روایت ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیضا صلی تم المغرب غسلت جب مغرب پڑھتے ہو تو یہ بھی ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے سمتر خون تختر خون آخر مغرب سے عشاء تک کا بھی تو کوئی وقت ہے نا اللہ اکبر پھر کیا ہوتا ہے فرمایا پھر وہی حال سما تہ تم گناشا جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو غسالہ تھا تو وہ بھی گناہوں کو ڈھولتا ہے دھو ڈالتی اب کیا ہے عشاء بھی پڑھ لی اب فرمایا سما تنامون پھر تم سو جاتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا نا سما تحتر کون تحتر کون ہی ہوتا ہے اگر تنامون نہیں ہوتا تو تحتر کون ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھی تحتر کون تحتر کون جوہر کی نماز پڑھی سما تحتر کون تحتر کون اثر نماز پڑھی سمت اختر کو مغرب پڑھی سمت اختر اور پھر عشاء پڑھی تو یہ نہیں فرمایا فرمایا پھر تم سو جاتے ہو اور سونا بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی فرمایا فلا یکتب علیکم پھر کچھ لکھا ہی نہیں جاتا جب سو جاتے ہو تو قلم اٹھا لیے جاتے ہیں پھر گویا وہ جو تحت تارے ہے نا گناہوں کی بھٹی وہ خود ہی بجھی رہتی ہے لیکن یہ کب تک بجھی رہتی ہے فرمایا جب تک آنکھ نہیں کھلتی اس وقت تک کا معاملہ ہے اور جب آنکھ کھلی سمتھارے تحت تہ اللہ اکبر پھر فجر پڑنی پڑے گی اگر بچنا ہے اس آپ کی بھٹی سے اس گناہوں کی تپش سے اس آگ سے بچنا ہے تو پھر فجر پڑھنی پڑے گی فجر سے لے کر عشاء تک کہ اس, سے اس نظام میں جو ہے اس کو تو غسالت ہاو کر دیتی ہے اور جو اس نظام میں نہیں ہے وہ تو پھر سوائے تحت رکون تحت رکون کے اور کچھ بھی نہیں اللہ اکبر ایک حدیث میں فرمایا یہ بھی تبرامنی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ ملکن اللہ کے پاس ایک فرشتہ ہے اللہ کا ایک فرشتہ ہے یونادی عند کل سلاد ہر نماز کے وقت وہ آواز لگاتا ہے ندا دیتا ہے ہمیں نہیں سنائی دیتی اللہ اکبر ان للہ ملکن ایک فرشتہ ہے اللہ کا یونادی عند کل سلاد ہر نماز کے وقت وہ آواز دیتا ہے کیا آواز دیتا ہے آواز دیتا ہے یا بنی آدم او آدم کی اولاد قومو الى نیرانکم یہ ہم تو کہتے ہیں نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہمیں تو یہی سنائی دیتا فرمایا وہ فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اٹھو یہ جو نماز ہے نا یہ گویا تمہاری آگ بجھانے کے لیے ہے قومو الى نیرانکم اپنی ان آگوں کی طرف آؤ ان آتشوں کی طرف آؤ اوقت تموہا جو تم نے اپنے آمال سے جلائی ہے جو تم آگ بھڑکا بیٹھے ہو اسی کی تشریح ہے اوقت تموہا جو میں آپ ہر وقت آگ جلا رہے ہیں فرمایا جس کو جلایا ہے اس آگ کی طرف آؤ کس لیے آؤ فت اس آگ کو بجھانے کے لیے آؤ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس آگ کو بجھانے کے لیے آتے ہیں یہ نظام ہے پورا صبح سے لے کر شام تک فی کل یوم و لیلہ یہ چوبیس گھنٹے ہی ہے نا پچیسواں گھنٹہ تو کوئی نہیں اور انہی چوبیس گھنٹوں میں سارا نظام موجود ہے اور نماز بھی انہی چوبیس گھنٹوں کے پورے نظام کو سدھارنے کے لیے جس نے اسلام نافذ کر لیا جس نے اس سے ابتدا کر دی گویا اس کے اسلام کی ابتدا اسی دن ہو گئی اللہ اکبر جب یہ ابتدا ہو گئی تو پھر آگے کیا ہے آگے نظام کیسے آگے چلتا ہے اور انتہا کیسے آتی ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی اللہ کے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین